الرحیم ہم نے آج تیسری بحث پڑھنی ہے المطلب الثالث الغریب اس کے قبل ہم نے دو پڑھ لی تھی جس میں مشہور اور عزیز اور اب تیسری قسم جو ہے وہ ہم پڑھیں گے غریب کی تین سے زیادہ ہو گئی تو وہ مشہور ہو گئی اور دو رہ گئی تو عزیز اور ایک ہو گئی تو اب غریب تعریف لغتن ہوا صفت مشبہتن بیمان المنفردی صفت مشبہ ہے منفرد, منفرد کے معنی میں اول بعید عن اقاربی ہی یا تو اس کا اس کی وجہ تسمیہ انفراد سے غریب کا مطلب اکیلا منفرد اور یا پھر یہاں پر غریب سے مراد بعید عن اقارب ہے کہ اپنے اقارب سے بعید دور اپنے جیسوں سے دور تو وہ بھی اکیلا ہی اس کا مطلب ایمان اکیلا ہی ہوتا ہے ہوا ما ينفرد بروايته ہی واحد ہر وہ حدیث جو منفرد ہو اپنی روایت کرنے کے اعتبار سے ایک شخص سے رابن واحد ان یہ فائل ہے یعنی کا کہ ہر وہ حدیث کہ جس کا راوی اکیلا ہو اپنی روایت کے اعتبار سے کیا مطلب کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا ایک اکیلا راوی ہو تاریخ عی الحدیث الذي يستقل بروايته شخص واحد یعنی یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص اکیلا مستقل ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں اما ہماتی طبقات من طبقات صنعت یا ہاں، تو تمام طبقات صنعت میں سے ہر ہر طبقے کے اندر اکیلا ہوتا ہے بہوفی باضی طبقات اور یا پھر یا پھر طبقات صنعت میں سے جی، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے وہ میوٹ کر دیجیے گا اوفی بعض کلمات الشمس ولو فی واحد یا اگر یا پھر طبقات سند میں سے کسی ایک کے اندر بعض کے اندر اگرچہ وہ ایک ہی ہو یعنی تمام طبقات سند میں ایک ایک ایک راوی آگے سے آگے روایت ہو رہا ہوگا اور یا پھر کیا ہوگا کہ بعض طبقات سند میں سے ایک راوی روایت کرنے والا ہوگا اگرچہ کسی موقع پر آ کر وہ ایک بھی صنعت کا پتہ ہو سکتا ہے بلا زیادت عن واحد ان واحد طبقات صنعت اور نہیں نقصان دے گی زیادتی باقی طبقات صنعت کے اوپر اکیلے ہونے سے یعنی اگر <clears throat> باقی جو طبقات صنعت ہیں اس میں زیادہ راوی بھی ہوں گے تو بھی نقصان نہیں دے گی یہ زیادتی کیوں لیب العبرت افل اس لیے کہ اعتبار جو ہے وہ عقل کا ہوتا ہے جی یہ بات سمجھ میں آگئی آگے چلیں جی یا اس کو دوبارہ بیان کر دوں ایک جی تو گویا کہ غریب جی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اس کی تعریف سے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے گا پھر ہم دوبارہ اس کی عربی تعریف پہ آئیں گے عربی عبارت پر آئیں گے غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر روایت کرنے والا راوی اکیلا رہ جائے کسی نہ کسی اور کہیں نہ کہیں کسی موقع پر چاہے وہ ابتدا ہو حضور علیہ السلام سے صرف ایک صحابی نے سن لی اور ان ایک صحابی سے پھر بی سیوں نے سن لی لیکن حضور اور بی سیوں کے درمیان رابطہ صرف ایک ہی صحابی رہے یہ بھی غریب کہلائے گی یا یوں ہوا کہ شروع میں تو بیس صحابہ نے سنی لیکن بیس صحابہ کے بعد آگے جو وہ روایت چلی تو ممکن ہے کہ بیس میں سے انیس نے آگے روایت نہ کیا ہو اس ایک صحابی نے روایت کیا ہو اور سننے والا جو تھا وہ آگے ایک ہی تھا تو صنعت کے طبقات میں سے درمیان کے طبقے میں راوی آ گیا پھر اس ایک نے سن کر جو آگے بیان کی وہ بیسیوں تھے تو شروع میں بھی بیس درمیان میں ایک آخر میں پھر بیس نہیں فرسٹ تھری طبقات کا نہیں کہیں بھی کسی موقع پر بھی تمام طبقات میں سے کسی بھی طبقے کے اندر اگر کہیں کسی موقع پر بیان کرنے والا راوی ایک ہو گیا تو یہ حدیث غریب ہو جائے گی مثال کے طور پر حضور علیہ صلاحت سے امام بخاری تک آٹھ سلسلے ہیں جو چین آف نیریٹرز ہیں وہ آٹھ ہیں اب وہ پہلے میں ہی بیس پچیس تھے حضور سے صحابہ نے نقل کیا صحابہ سے تابعین نے نقل کیا وہ بھی تیس پینتیس تھے لیکن آگے ساتویں میں یا چھٹے میں کسی موقع پر آ کر اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک راوی رہ گئے باقیوں نے یا روایت نہیں کی یا فوت ہو گئے یا واللہ عالم کیا ہوا یا ان کی احادیث پہنچی نہیں انہوں نے روایت کی ہوگی لیکن ممکن ہے کہ ان سے آگے اس نے روایت لی نہ کتابوں میں آئی نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوا یہ کہ کتب احادیث کے اندر جی جی بالکل یہ غریب ہوگی کتب احادیث کے اندر اس حدیث کے جو نریٹرز ہیں جو چین آف نریٹرز اس میں کوئی ایک کہیں نہ کہیں اکیلا رہ گیا روایت کرنے میں بس وہ غریب ہو گئی اب اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تعریف کے اندر الحدیث الذي يستقل بروايته شخص واحد یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو مستقل جس جس جو شخص واحد کو کا فائل بنائیے گا کہ فرد واحد یعنی شخص واحد مستقل ہو اکیلا کہہ لیجئے بے روایت ہی اس کے روایت کرنے میں اما اب وہ جو اکیلا ہوگا روایت کرنے میں وہ وہ اکیلا کس جگہ پر ہوگا اما فی من طبقات سند یا تو وہ سند کے تمام طبقات میں ہی طبقات من طبقات تمام طبقات سند کے اکیلا ہی چلا رہا ہوگا حضور سے بھی ایک نے تابی بھی ایک تبا تابی بھی ایک امام بخاری تک ایک ہی سلسلہ چلے گا او فی بعضی طبقات سند یا سند کے بعض طبقات میں اکیلا ہوگا ولو فی واحد چاہے وہ ایک ہی طبقہ کیوں نہ رہ جائے یہ ولو فی واحد اس کا تعلق طبقات سند میں اس کے ساتھ ہے کہ دو تین چار طبقات سند میں سے اکیلا ہو یا کسی ایک جو ہے وہ طبقے کے اندر اکیلا رہ جائے اچھا ولا زیاد اصو خان واحد فی باقی طبقات سند اور ضرور نہیں دے گی زیادتی ایک سے باقی طبقات سند میں کیوں اس لیے کہ اعتبار عقل کا ہوتا ہے یعنی اگر باقی طبقات سند میں زیادتی ہے بھی صحیح بیس بیس راوی ہیں ہر طبقے کے اندر لیکن کسی ایک طبقے میں آ کر راوی اکیلا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی باقی دیگر طبقات کے اندر نقصان نہیں دے گی کیونکہ ایک طبقہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ جس کے اندر راوی اکیلا ہے قریب عقل اس لیے کہ اعتبار عقل کا ہوگا آگے چلتے ہیں تسمیت اس کی دوسری دوسرا نام اس کا کثیر من العلماء علی غریبی اسما آخر علماء نے غریب کا ایک اور نام بھی رکھا ہے اور وہ ہے الفرد کیوں اعلی انہما مترادفان اس بات پر کہ فرد اور غریب انہما کا مرجع فرد یا غریب اور غریب مترادفان ہیں لیکن بعض العلماء بینہما تغیر کیے دونوں کے درمیان بعض علماء نے مستقل بس ہر ایک کو انہوں نے الگ, اور مستقل نو بنا دیا ہے غریب الگ ہے اور فرد الگ ہے ان کے نزدیک لیکن الحافظ ابن حجر یاود مترادفین کیا کہتے ہیں کہ لاکن الحافظ الحجر کی انہوں نے اس ان دونوں کو یاودہ فرد کو اور غریب کو مترادفائی نے کہا ہے لغتن بھی اور اصطلاحاً بھی اللہ انہ وقال مگر انہوں نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ ان اہل الاصطلاح غائر بینہما کہ اہل اصطلاح جو ہیں وہ تغیر کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان من حیث کسرت الاستعمال و قلت ہی کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے ان میں فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے اور وہ کیا ہے الفرد اکثر ما ہوں علی الفرد المطلق اکثر ما کہ اگر تو فرد مطلق ہو تو اس کو ہم فرد کہہ دیتے ہیں اور اگر فرد نصبی ہو تو پھر اس کو غریب کہہ دیتے ہیں الفرد اکثر ہو الفرد مطلق جب ہم فرد کا لفظ استعمال کریں گے تو اکثر ما نپون ہو اکثر اس کو اطلاع کریں گے فرد مطلق پر بل غریب اور جب ہم غریب کا لفظ استعمال کریں گے تو اکثر عما اکثر اس کا اطلاق کرتے ہیں عال فرد نصبی فرد نصبی پر تو غریب سے مراد فرد نصبی ہو جائے گی اور فرد سے مراد فرد مطلق ہو جائے گا اب فرد مطلق کیا چیز ہے اور فرد نصبی کیا چیز ہے اس کو فی الحال یہاں چھوڑ دیں ابھی آنے ہی والا ہے ابھی سمجھاؤں گا فائدہ نہیں اگلے سطح میں ابھی آ ہی جائے گا یہ غریب بنسبتی موزۂ تفری علاق اسمعین غریب ان مطلق قسمین غریب النصبی آ گیا کہ غریب جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے موضع تفرد میں اس کی دو قسمیں بن جایا کرتی ہیں ایک غریب مطلق اور ایک غریب نصبی جی کیا ہوا میری آواز نہیں آ رہی اچھا۔, اچھا اوکے جی ٹھیک ہے اچھا تعریف الغریب المطلق جی غریب مطلق سب سے پہلی قسم الغریب المطلق اب الفرد المطلق ہوا ما کانت الغرابت تعریف کیا ہے ہوا ما کانت فی اصلی سندی ہی ما يتفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده ہوا ما یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ کانت الغرابت کہ جس کے اندر غرابت اصل سند کے اندر ہو اصل سند کسے کہتے ہیں کہ جہاں سے سند کی ابتدا ہوتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا راوی ہوگا اگر وہ صحابی ہیں جو کہ اکثر ایسے ہی ہوگا تو وہ صحابی اصل صنعت کہلائیں گے الٹا نہیں چلنا امام بخاری سے جو چل رہی ہے صنعت وہاں سے صنعت نہیں چلتی صنعت یہاں سے چلتی ہے تو جب ہم کہیں گے اصل صنعت تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو پہلا راوی آپ علیہ السلط سے جو روایت کر رہے ہیں وہ اگر تو غرابت ان راوی کے اندر ہو تو اس کو کہیں گے غریب مطلق ما وہ حدیث یہ روایتی ہی شخص واحد کہ اکیلا شخص متفرد ہے اس حدیث کے روایت کرنے میں فی اصلی سندی سند کی جڑ سے اصل سے انما الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان ہونے میں متفرد ہے کہ اس کو حضرت عمر ہی نے رضی اللہ عنہ نے ہی اکیلا آگے روایت کیا ہے خزا وقد یہ تفرد تفرد الى آخر تفرآت اچھا اب یہ جو تفرد ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے یستمر استمرار باقی رہتا ہے الى آخر انتہائی سند تک لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا کیا ہوتا ہے وقد یروی ہی اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یروی ہی یروی ہی کا فائل عیدہ تم من الروات پہلے لے لیں روایت کر را کر رہے ہوتے ہیں من بہت سارے راویوں کی ایک تعداد روایت کر رہی ہوتی ہے اس اس اس حدیث کو عن ذالک المتفردی اکیلے متفرد سے کبھی تو اصل سند میں تفرد رہا تو وہ تفرد چلتا ہی رہا اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس متفرد راوی سے جو کہ اصل سند میں تھا اس سے پھر ایک کثیر تعداد آگے روایت کرتی رہتی ہے تو اگر تو تفرد اصل سند میں ہوگا تو ہم اسے کہہ دیں گے غریب مطلق یا فرد مطلق بل غریب النصبی اب الفرد النصبی ہوا ماں کانت الغرابت سندی ہی سند کی اسنا میں درمیان میں اگر غرابت پائی جائے کس طریقے سے کہ یروی ہی اکثر من راون فی اصلی سندی کہ اصل سند میں تو بہت سارے راوی روایت کر رہے ہوں یروی ہی روایت کر رہے ہوں اس روایت کو اس حدیث کو اکثر من راون ایک راوی سے بہت زیادہ یعنی کثیر تعداد فی اصلی سندی اصل سند میں لیکن پھر کیا ہوا سما یعنی فریدوی روایتی ہی واحد پھر اس روایت کو روایت کرنے میں بیان کرنے میں اکیلا رہ گیا ایک شخص عن اولئک روات ان روات سے مثال حدیث مالکن عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى رأسه المغفر مالک روایت کرتے ہیں زہری سے زہری نے روایت کی ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ کی فتح جو ہوئی تھی تو مکہ میں داخل ہوئے رأسی المغفر اور آپ کے سر مبارک مبارک پر خود تھا لوہے کی ٹوپی تفرد بھی مالک عن زوری اس روایت کو تفرد کیا ہے اکیلا بیان کیا ہے مالک نے زہری سے اب زہری سے آگے اس روایت کو بیان کرنے میں مالک اکیلے ہیں یہ نہیں تھا کہ زہری کے بیس شاگرد تھے اور بیسیوں نے یا اٹھارہ نے یا پانچ نے روایت بیان کی ہو زہری کے باقی شاگردوں نے نہیں کی صرف اس حدیث کو زہری کے مالک شاگرد نے روایت کی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ امام زہری کے اکیلے ایک ہی شاگرد مالک ہوں ہوں گے تو بہت سارے شاگرد لیکن اس روایت کو آگے بیان کرنے میں زہری سے اکیلے مالک ہی منفرد ہیں تو اگر ابتدا میں لوگ زیادہ تھے اور درمیانے سند میں آ کر کہیں کسی موقع پر راوی اکیلا رہ گیا روایت کرنے میں تو یہ غریب نصبی سبب التسمیہ التسمیت القسم الغریب النصبی کیوں التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين کہ یہ تفرد جو ہے وہ اصل صنعت کی وجہ سے نہیں ہے یعنی ابتدا کی نہیں ہے بلکہ نسبت کرتے ہوئے کسی ایک معین شخص کی وجہ سے ہے جو کہ کلام کے درمیان میں صنعت کے درمیان میں پایا گیا ہے من انواع الغریب النسبی غریب نصبی کی پھر اس میں ہے هناك انواع من الغرابتی اب التفرزی یمکن وعدوها من الغریب النسبی کہتے ہیں کہ کچھ قسمیں ہیں غرابت کی یا تفرد کی کہ ہم ان کو غریب مطلق کی بجائے غریب نصبی میں شمار کر دیتے ہیں کیوں؟ لئن الغرابت فيها ليست مطلقه اس لیے کہ اس کے اندر جو غرابت پائی جاتی ہے وہ کوئی مطلق غرابت نہیں ہے یعنی اصل غرابت نہیں ہے بلکہ وہ غرابت انما حاصلت الغرابت فیہا بن نسبت الہ شیء معین ایک معین شیع کی وجہ سے اس کے اندر غرابت جو ہے وہ پائی, آئی, پائی گئی ہے فہازی الانواع ہیا اور وہ جو انواع ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک تفرد ثقت بروایت الحدیثی تقولہم لم یروی ثقت الا فلان کہتے ہیں کہ تفرد صفت کسی سقہ راوی کا متفرد ہونا کسی حدیث کے روایت کرنے میں کیا مطلب کہ اس حدیث کو روایت تو بہت سارے راویوں نے کیا ہے لیکن سقہ راوی ایک ہی تھا ان میں ظہری سے مثال کے طور پر مالک تو اکیلے سقہ تھے باقی زہری سے چار اور جو راوی تھے روایت کرنے والے ان کے شاگرد وہ ستا نہیں تھے تو اب اس اعتبار سے بھی غرابت پائی گئی اگرچہ راوی چار ہیں لیکن اگر ہم کہیں اس اعتبار سے کہ سکھ راوی ایک ہے تو یہ بھی تو غریب ہو گیا ایک ایک, قسم بن گئی اگرچہ اس سے یہ غریب نہیں کہلائے گی لیکن ایک, ایک, ایک بنا سکتے ہیں جیسا کہ کسی کا کہنا کہ لم یروی سے قتون اللہ پلان کہ اکثر حدیث میں آپ کو یہ ملے گا سننے کو کہ اس روایت کو کسی سکھا نے بیان نہیں کیا مگر صرف ایک نے <coughs> نمبر دو تفرد رابن معین عن رابن معین ایک معین رابی سے دوسرے معین رابی کا تفرد قولهم تفرد به فلان عن فلان وان كان مرويا من وجوه اخرى عن غيره سمجھنے کی چیز ہے غور سے دیکھیے گا ایک معین راوی کا دوسرے معین راوی سے متفرد ہو کر اکیلے ہو کر اس حدیث کو لینا جیسا کہ کسی کو یوں کہہ دے کہ تفرد بھی فلان فلان اب جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ مروی من وجوہ اخرى عن غیره اگرچہ وہ جو روایت کی جانے والی حدیث ہے مروین روایت کی جانے والی حدیث من وجوہ اخرا دوسری صورتوں سے آن غیری ہی اس غیر اس معین کے علاوہ سے بھی روایت ہو رہی ہو یعنی جی یعنی ہاں جی تحویل بھی اس میں آ آ, آ, آ جاتی ہے کہ دوسرے چین آف نیریٹر سے تو وہ معین معین راوی کو بیان نہ کر رہا ہو لیکن کسی ایک سند کے اندر یہ ایک راوی معین دوسرے معین راوی سے لے رہا ہو لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اسناد ہیں ان دیگر اسناد کے اندر یہ معین معین سے نہ لے رہا ہو بلکہ وہاں چاہے پورا گروپ آف نیریٹرز ہو ہمیں اس سے لیکن کسی ایک سند کے اندر اگر آ کر وہ معین معین سے لے رہا ہے اکیلا اکیلے سے لے رہا ہے تو یہ بھی ایک قسم بن جائے گی تفرد کی اگر سے یہ بھی اصطلاحی تفرد نہیں بنے گا اس لیے کہ وہ اٹ سیلف اکیلا نہیں ہے پورے حدیث کے بعد میں بلکہ یہ حدیث اور بھی راوی روایت کر رہے ہیں لیکن پھر وہ دوسری طبقات اسناد اس کی مختلف ہو جائیں گی دوسری سے بن جائے گا <clears throat> تفرد اہل او مکہ او اہل شام یہ بھی ایک قسم ہے بہرحال اس کو کہ اہل مکہ نے یہ حدیث نقل کی ہے یا اہل شام والے شام والے یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں تو ایک اگر حدیث اس طرح سے بن جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ فارس والے بھی مکہ والے بھی شام والے بھی مصر والے بھی سارے ہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بلکہ یہ حدیث صرف مکہ والوں سے ہی منقول ہوئی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی متفرد کہہ دیتے ہیں لیکن اگر اس کو جہد کے اعتبار سے یا بلد کے اعتبار سے کہہ دیں گے یا پھر سفر اہلی بال دن اوجہدین اہلی بلا دن کہ پہلے تو صرف اہل بلد تھا شہر تھا اب اب ہے کہ کہ اہل ان اہل بلد نے ان اہل بلد سے لینے میں وہ اکیلے ہیں پہلے تھا نا صرف یہ کہہ دیا کہ مکہ والے یوں کرتے ہیں اب کہتے ہیں مکہ والوں نے شام والوں سے یوں سنا جیسے کہ اہل اس, یا حدیث کے بیان کرنے میں اہل بصرہ اہل مکہ سے لینے میں یہ اکیلے ہیں اور حجاز سے یہ یہ یہ جو حدیث اس میں اکیلے ہیں باقی لوگوں نے باقی حدیث جو ہے وہ مصر بھی گئی ہے شام بھی گئی ہے ہر جگہ گئی ہے لیکن یہ والی حدیث جو ہے یہ صرف شام سے حجاز کو آئی ہے یا حجاز سے شام کو آئی ہے تو یوں بھی تفرد اس کو کہہ سکتے ہیں تقسیم آخر ایک دوسری تقسیم بھی ہے قسم العلماء الغریب من حیث غرابت الى علماء نے غریب کو اس کی غرابت سند یا غرابت متن کے اعتبار سے بھی دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے غریب المتن و اسنادن اگر کوئی حدیث متن کے اعتبار سے بھی غریب اور سند کے اعتبار سے بھی غریب کیسے وہ الحدیث تفرد ببول واحد کہ وہ حدیث کے جس کے متن کو روایت کرنے میں راوی اکیلا ہو جس کے متن کو روایت کرنے میں اکیلا راوی ہو اچھا غریب اسنادن دوسری حدیث جس جس کے اندر غرابت صنعت کے اعتبار سے تو ہوگی متن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ حدیث روا ہو جماعت من الصحابہ پھر کیا ہوا انفرد واحد روایت ہی عن صحابی آخر پھر اس روایت کو آگے کسی ایک صحابی سے لینے میں راوی منفرد ہو گیا کسی ایک صحابی عن صحابی آخر کسی دوسرے صحابی سے کسی دوسرے صحابی ایک ہے ایک, ایک جماعت صحابہ کی نے نقل کی اس, اس, اس روایت کو پھر ایک ہے کہ ایک الگ ایک صحابی سے اس نے اس حدیث کو اکیلے میں لیا رفیع یقول ترمیزی اور اس کو امام ترمیزی یوں کہتے ہیں کہ غریب من حاضر وجہ اس وجہ اس اعتبار سے بھی یہ روایت ہے وہ غریب کہلا سکتی ہے لیکن بہرحال یہ کوئی بہت زیادہ یعنی اصل تو غریب وہی ہوتی ہے کہ جس جو پوری روایت حدیث میں اکیلا رابی بیان کرنے والا ہو اگر کسی دوسری وجہ سے وہ روایت آ جائے گی تو وہ اس کو ہم کہہ تو سکتے ہیں لیکن اصل کے اعتبار سے وہ غریب نہیں رہے گی الغریب مکانی وجود ان مضامل لہو مسل البزار اور المعجم المعجم الاوسط لطبرانی یہ ان ان احادیث کے اندر غریب احادیث پائی جاتی ہیں اور ایسی تصانیف جو صرف غربا حدیث کے بارے میں ہوں اشر المصنفاتی فی ہی المالک ہیں دار قطنی کی یا پھر الافراد ہے یہ بھی دار قطنی کی ہی ہے جی آگے چلتے ہیں المب حسانی تقسیم و الاحاد الحاد بس بتی پہلے ہم نے قسم پڑھی تھی بنسپتی الا عددی یہ عدد کتنے ہیں اکیلا ہے تو غریب دو ہیں تو عزیز اور تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو مشہور اب وہ کہتے ہیں کہ ینقسم خبر الحادی من مشہور عزیز بن نسبتی قوت ہی کہ خبر احاد چاہے وہ مشہور ہو عزیز ہو غریب ہو لیکن ان تینوں میں سے ہر ایک منقسم ہو جاتی ہے نسبت کرتے ہوئے اپنے قوت اور اپنے ذوف کے اعتبار سے پھر دو قسموں میں وہما اور وہ کیا ہیں مقبول نمبر ایک مقبول اور نمبر دو مردود اب چاہے خبر احاد وہ مشہور میں سے ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے لیکن ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ مشہور یا عزیز یا غریب مقبول بھی ہے یا نہیں ہے یا یہ مردود ہے وہ تو تھی مشہور اس اعتبار سے کہ اس کے اندر راوی دس ہیں لیکن کیا پتا وہ دس کے دس ہوں یہ مشہور تھی یا یہ عزیز تھی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دو راوی ہیں کیا پتا وہ دونوں راویوں کا حافظہ کمزور ہو اور وہ غریب ہے وہ تو ہے ہی ایک راوی اگر اس کے اندر کسی نے کلام کر لیا تو وہ تو مقبول نہیں رہے گی تو تعدد کے اعتبار سے خبر واحد کی جو تقسیم تھی وہ تو مشہور عزیز غریب ہو گئی لیکن اس میں سے ہر ایک بھلے وہ مشہور ہے بھلے وہ عزیز ہے یا غریب ہے آیا وہ مقبول ہے یا نہیں ہے اب اس اعتبار سے خبر واحد کی طرف اب اب یہ جو مقبول ہونا یا مردود ہونا جو ہے نا یہ قسم خبر واحد کی تو بن سکتی ہے خبر متبادر بھی نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اندر یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مردود کہہ سکیں کیونکہ ان کا کس پر جمع ہونا ہی محال تھا تو ہم نے خبر کی دو قسمیں پڑھ لی تھی ایک خبر متبادر تھی ایک خبر واحد تھی خبر متبادر کل مقبول اور خبر واحد جو ہے یہ کچھ مقبول ہوں گی کچھ مردود ہوں گی اب وہ کون سی ہیں جو مقبول اور کون سی ہیں جو مردود وہ ہم اب پڑھنے لگے ہیں مقبول ہوا صدق المقبل بھی مقبول کی تعریف یہ ہے کہ وہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ حدیث جس میں مخبر بھی کے سچے ہونا کا سچا ہونا ہو ترجہ صدق المخبر بھی مخبر بھی کی سچائی راجے ہو وہ حدیث مخبر بھی کون ہوتا ہے کہ جو خبر دینے والا مخبر فائل کا سیدھا المخبر تو خبر دینے والا بھی ہی اس حدیث کی تو اس حدیث کی خبر دینے والا یعنی راوی اگر راوی راوی سچا کی سچائی راجح ہے تو یہ حدیث مقبول ہو گئی حجوب الحتجاجی ولا حجت بھی دلیل پکڑنا واجب ہو جائے گا اس حدیث کے ساتھ والعمل اور عمل بھی جب دلیل پکڑ لیں گے تو پھر عمل بھی واجب اور اور حجت بھی پکڑنا اس سے واجب ہے یعنی اس سے جو حجت پکڑی ہوئی ہوگی اس سے جو دلیل پکڑی ہوگی وہ وجوب کے درجے کی ہوگی اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہوگی وہ وجوب کے درجے میں ثابت ہو جائیں گی مردود ہوا معلوم یہ مخبر بھی یہ وہ ہے کہ جس میں بھی کی سچائی جو ہے وہ راجے نہ ہو حکم انہ اللہ تجبی اس سے ہم جو ہے وہ دلیل نہیں پکڑ سکتے حجت نہیں پکڑ سکتے بلا یجب العمل بھی اور جب مردود ہے تو پھر عمل بھی واجب نہیں فلیکل من اقسام اقسام و تفاصیل تفاصیل اور ہیں فی بلی اللہ تعالی جی دو مستقل الگ جگہوں پر ہم ان کو بیان کریں گے المطلب الاول الخبر المقبول وفیحی مقصدان اس میں دو بحثیں ہوں گی المقصد الاول اقسام المقبول پہلی جو بحث ہوگی وہ ہم مقبول کی بھی اب ہم کس میں کریں گے اور المقصد الثانی تقسیم المقبول الى معمول بھی وغیر معمول بھی کہ مقبول کی پھر ہم آگے تقسیم کریں گے کہ معمول بھی کون سی ہے اور غیر معمول بھی کون سی ہے مقبول میں سے یہ بات تو طے ہے کہ اس سے حجت پکڑنا جائز ہے لیکن پھر مقبول کے اندر دو قسمیں ہوں گی معمول بھی اور غیر معمول بھی کہیں پر عمل ہوگا پر نہیں ہوگا پر باوجود کہ مقبول ہوں گی وہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے پہلی ہم بحث یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اقسام کیا ہیں پھر معمول اور غیر معمول بھی بعد میں پڑھیں گے یقسم الخبر المقبول الى نسبتی مراتبه الى قسمین مقبول جو ہوتی ہے اس کی تقسیم کی جاتی ہے اس مقبول خبر کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے دو قسموں دو بڑی قسموں پر صحیح اور حسن وکل پھر یہ ہر دونوں جو ہیں وہ دو الگ الگ قسموں پر فرعی اس سے اگلی سیکنڈ سٹیپ میں جو آتے ہیں اسے فرا کہتے ہیں آگے پھر دو اور قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں ہما لذاتی ہی ولی غیر ہی اور وہ دو کیا ہیں صحیح صحیح لذاتی لذاتی ہی ہی اور ہی یہ دو کس میں بن جائیں گے فتح اولو بس جمع ہو جاتی ہیں اقسام المقبولی پھر نہایتی مقبول کی اقسام آخر میں آ کر اربعاتی اقسام چار اقسام پر چار اقسام پر یہ آ کر واپس مڑ کے پہنچ جاتی ہیں ہیا وہ کیا ہے صحیح لذاتی ہی صحیح لغیری ہی حسن لذاتی ہی حسن لغیری ہی و علی کل بحث فی حاضل اقسام تفصیلا اور اب ہم آتے ہیں ان تمام اقسام کی طرف تفصیلا بحث کرتے ہوئے اب پیش آپ کے لیے یہ بحث ان تمام اقسام میں صحیح پہلی قسم صحیح لغتاً الصحیح ضد السقیم صحیح ضد ہے سفین سفین کہتے ہیں بیمار تو صحیح صحیح ہو گیا وہ ہوا حقیقت اجسام لغت میں تو اس یہ اجسام کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صحیح جو ہے حقیقت ہے اجسام کی حقیقت ہے صحیح ہونا مجاز فی الحدیث لیکن مجاز ہے حدیث کے اندر وسائل المعانی اور دیگر معنوں میں بھی صحیح کا لفظ استعمال کرنا مجازن ہے ورنہ اصل تو یہ اجسام کے لیے استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً فتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا من غير شذوذ ولا علت متصل سنده وہ روایت جس کی سند متصل ہو بنقل العدل الضابط ایسے شخص سے نقل کرنے کے ساتھ جو کہ عادل ہو اور ضابط ہو بعض اوقات مصدر بمانہ فائل کے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے بنقل العدل تو قرآن پاک میں بھی اس کی مثال ہے نا بہرحال یاد آ جائے گی بنقل العدل ضابطی عادل عادل سے مراد عادل ہے یہاں مسئلہ اس فائل ہے عادل اور ضابط ضبط جس کا مضبوط ہو اس کے اب اس کی ہر ایک کی الگ الگ ہم تفصیل پڑھیں گے ان دو صفات والے شخص سے سند کا متصل نقل ہونا عام مثلی ہی عام مثلی ہی آگے جس کو سند ملے وہ بھی اسی جیسا ہو پھر اس سے آگے چلے وہ بھی اسی جیسا ہو الا منتہا یعنی الا منتہا آخر تک یہ عادل ضابط ہی آگے سند کو منتقل کرتے رہیں من غیر شدوز نہ اس میں شدوز شاز ہو کوئی روایت یا راوی بلا علت اور نہ ہی اس کے اس اس حدیث کے اندر کوئی علت پائی جائے اب علت کیا ہے شاز کیا ہے عادل کسے کہتے ہیں ضابط کون ہوتا ہے یہ سب ہم تفصیل سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں شرح تعریف تعریف کی شرح اشتمل تعریف اعلیٰ امور کچھ امور پر مشتمل ہے یہ تعریف تعریف سابق یجب تباہ روحا کہ ہا کا مرجع امور ہے کہ ان تمام امور کا پورا پورا پایا جانا واجب ہے وافر پورا پورا ہونا واجب ہے یکون یقون صحیحا یہاں تک کہ حدیث صحیح کہلائی جائے ہو جائے جب تک وہ سارے امور پورے نہیں ہوں گے حدیث صحیح نہیں کہلائے گی بحاظ امور ہیا نمبر ایک اتصال السند کیا معنی ان روایتی ہی ہر ہر راوی من روایتی اس حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے قد اخاضہ تحقیق اس نے اس حدیث کو لیا ہو مباشرتن دو بدو دو بدو عمن من فوقہ اس آدمی سے اس شیخ سے جو اس سے اوپر ہے من اول سندی اور یہ سلسلہ اول سند سے لے کر ہلا منتہا اپنی انتہا تک ایسے ہی رہے یعنی آخر ابتدا سے لے کر آخر تک ہر ہر راوی نے باقاعدہ دو بدو اپنے شیخ سے وہ حدیث لی ہو نمبر دو با عدالت الراوی اتصال سند کا تو یہ معنی ہو گیا عدالت الراوی اور راوی کل رواتی ہی روات میں سے ہر ہر راوی اتصفا بکونی متصف ہو اپنے ہونے سے کیا ہونا اتصفا بکونی مسلمن مسلمان ہو بالغ ہو عاقل ہو غیر فاسق ہو وغیرہ محروم المروع اور مروت سے محروم نہ ہو غیر فاسق تو کیا ہو گیا جو الگ اعلان گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے تو غیر فاسق یعنی الل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو وہ غیر محروم مروا بروا سے مراد کہ یعنی نیکی جس میں غالب ہو اور کبھی کبھار کسی سے چھپ چھپاتے گناہ ویسے تو اب انسان ہے کہ یہ نہیں اس طرح کے فرشتے ہوں گے لیکن عادتن بھی اس سے گناہ نہ ہوتے ہوں یعنی اس سے گناہ کا صادر ہونا چاہے وہ صغیرہ بھی ہو عام طور سے صادر نہ ہوتا ہو ویسے تو کبھی کبھار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے وہ تو نبیوں کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو فاسق الل اعلان بھی نہ کرتا ہو چھپ کے بھی نہ کرنے والا ہو اور اس سے گناہ صادر نہ ہوتے ہوں یہ راوی کی عدالت ہے تو مسلمان بالغ عاقل غیر فاسق غیر محروم میں ہوا پانچ چیزیں پائی جائیں عدالت کے اندر جب تو ہم جب کہیں گے کہ راوی عادل نہیں ہے تو پھر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر مسنگ ہے نہیں ہے تو عدالت پر سوالی نشان بنے گا نمبر تین ضبط الروات ای کا مطلب ان کل راوین من رواتی ہی کانا تام ضبطی ہر ہر راوی روات میں سے اس راوی کی اس روایت کی روایت کرنے اس, اس حدیث کی روایت کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں اس میں سے ہر ہر راوی کیا ہونا چاہیے تام ضبط ضبط اس کا مکمل ہو اما ضبط صدر سینے کا اما و اما ضبط کتاب یا کتاب کا کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے روایت لے کر لکھ لیا ہو تو لکھنے میں اس کی املا اور لکھائی صحیح وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اگر اس نے سینہ بسینہ محفوظ کر کے آگے کی ہے تو وہ ضبط بھی بہت حافظہ کمال کا ہونا چاہیے چوتھی دال عدم الشذوذ شاذ نہیں ہو وہ حدیث لا الحدیث حدیث شاد نہ ہو شذوذ شذوذ کسے کہتے ہیں ہوا مخالفت الصفتی لمن ہوا اوثق منه کسی ثقہ کی مخالفت کرنا اس شخص کی جو اس سے بھی زیادہ ہو سکے خیال رکھیے گا مخالفت بھی سکا کر رہا ہے لیکن اپنے سے اوسط کی کر رہا ہے اگر تو کوئی نارمل آدمی کر رہا ہوتا نا سیکھا نہ ہوتا تو اس کی بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سکا مخالفت کر رہا ہے اس شخص کی جو اس سے بھی اوسک ہے کیا مطلب کہ ایک حدیث میں کسی کام کے کرنے کا ہم نے حضور نے حکم دیا اور اس کو روایت کرنے والے راوی بھی سکھا ہیں پھر ہمیں ایک اور حدیث ملی کہ جس میں اسی کام کے نہ کرنے کا حضور نے حکم دیا لیکن اس کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں یہ پہلے والے راوی سے بھی تھوڑے سے دو پانچ آٹھ درجے اوپر کے راوی ہیں یعنی صفا زیادہ ہیں اب ان دونوں کی سفاہت میں جب کمپیرزن کیا گیا تو پہلے راوی کی سفاہت تھوڑی سی کم تھی اور دوسروں کی دوسرے راوی کی تھوڑی سی زیادہ تھی اب پہلے راوی نے ایسی حدیث بیان کی جو دوسرا راوی اس کے مخالف حدیث بیان کر رہا ہے تو یہ حدیث اب شاز بن جائے گی اس اس کم اوسط <clears throat> کم سکھا راوی کی حدیث کو ہم شاز کہہ دیں گے کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ دو حدیثیں کنٹراڈکٹ ہو گئیں آپس میں ان کا جو ہے وہ تناخش پیدا ہو گیا اب کس کی مانے ہیں تو دونوں سکھا تو ہم کہیں گے کہ ہم اوسط کی مان لیں گے سکا کی کو ہم شاز کہہ دیں گے یہ ممکن ہے کہ کیا خدا جانے کیا ہوا ہے تو یہ سکھا ہی لیکن واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا ہوا عدالت بھی ان کی چیز کی سارا کچھ صحیح تھا تو لہٰذا حدیث کو ہم شاز کر کے رکھ کر دیں گے پر تو جب یہ حدیث شاز ہوگی تو یہ صحیح کے درجے میں سے نکل جائے گی عدم العلہ ای لا یکون الحدیث معلولا حدیث معلول نہیں ہونی چاہیے بل علت سبب غامز صفی علت کسے کہتے ہیں علت تو اصل میں اس کا مطلب عیب ہوتا ہے تو وہ علت کیا ہے کہ سبب غامض ایک چھپا ہوا غامض بھی اور خفی بھی دونوں کے ایک ہی معنی ہے چھپا ہوا ایک ایسا سبب جو کہ غامض ہے پوشیدہ ہے خفی ہے چھپا ہوا ہے کہ فی صحت الحدیث جو کہ قدح لگاتا ہے عیب لگا دیتا ہے حدیث کی صحت کے صحت میں ان الظاہر السلامت منہ کہ دیکھنے میں وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے دکھنے میں سلامتی ہے کیا مطلب دکھنے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ظاہری آنکھ سے تو علت کا لفظ استعمال کیا وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے دیکھنے والے کو دکھنے میں نہیں نظر آتی لیکن اہل حدیث جو علماء ہیں جن کی نظر باریک ہوتی ہے جنہوں نے گہرا مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے ان پر ہی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ اس میں علت ہے عام دکھنے میں نہیں پتا چلتی اسی لیے اس کو کہا کہ علت اسے کہتے ہیں کہ جو سبب ہے غام خفی ہے کہ وہ صحت حدیث کی صحت میں عیب لگا دیتا ہے باوجود یہ کہ ما ان ظاہر دکھنے میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی ہے تو اب وہ علت کیا ہوں گی وہ وہ ہم آگے وہ پڑھیں گے وہ بھی پتا چلے گی کہ وہ اس کی مثال کیا ہوگی علت کی تو یہ <clears throat> پانچ اس تاریخ کے اندر پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک اتصال السند دوسرا عدالت الرواد اس کے اندر آ گئی پانچ چیزیں پھر ضبط الروات اور ضبط میں بھی دو چیزیں آ گئی ضبط کتاب پھر شزوز آ گیا شزوز کی مثال ہم نے پڑھ لی کہ مخالفت لمن ہوا اوسط من ہو اور پانچویں چیز عدم علت ہو وہ یہ پانچوں چیزوں سے جب جب پانچوں شرائط پائی جائیں گی تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح کہلائے گی جی آج اتنا ہی کافی ہے <coughs> انشاءاللہ کل پڑھیں گے پھر باقی کل منڈے ہے نا جی جی کل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم سبق کل اسی وقت میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ